سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پنیر کا ایک ٹکڑا کھایا اور اس سے وضو کیا اور نماز پڑھی حدیث نمبر آٹھ سو دو مسند احمد